گا یا یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ہم مضبوط ہیں ہمیں کوئی نہیں سزا دے سکے گا سیم الجم ان قریب کافروں کی جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور وہ منہ پھیر کر بھاگیں گے بلسا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کا وعدہ حق ہے ادھا و امر اور قیامت زیادہ خوفناک دہشت ناک ہے اور زیادہ کڑوی ہے ان المجرمین فی غلال و سعر بلا شبہ مجرم یعنی مراد کافر گمراہی میں ہوں گے اور رسوائی میں ہوں گے یوم فی النار علی وجوہم جس دن کافروں کو حساب و کتاب کے بعد جہنم کی طرف منہ کے بل گسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو تم اب عذاب سقر جہنم کا انا کل شیء ان بقدر ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اندازے کے ساتھ وما امرنا الا امرونا اللہ بالبصر اور ہمارا آرڈر جب متوجہ ہوتا ہے بس وہ ایک جملہ ہے بس یوں ہی ہو جاتا ہے پورا جیسے آنکھ کے چپکنے میں دیر نہیں لگتی وَلَقَدْ أَشْيَاعَكُمْ مِن اشیا اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے جیسے پہلے منکرین کو تباہ کیا کیا تم میں سے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا وکل شعیع انف علو حفظ تمام کی تمام چیزیں کہ جو انہوں نے کی ہیں وہ کتاب میں موجود ہیں ہر چھوٹی جو کوئی کام کرتا ہے یا ہر کوئی بڑا مستطر وہ لکھا جاتا ہے ان المتقین بلا شبہ پرہیزگار نیک لوگ باغوں میں نہروں میں ہوں گے مقتدر وہ سچائی یعنی اعلیٰ قسم کے بینچوں پر بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس بادشاہ کے سامنے جو بڑا طاقت والا ہے اوپر اوپر اوپر جاؤ جاؤ نہ لڑکے لڑکے آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو روکو یہ سورہ قمر کا آخری رکوع ہے اس میں کئی انبیاء علیہ السلام اور کئی قوموں کا ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے تقزیب کی ہے استضاء کی پیغمبروں کی تو ان پر عذاب آ گیا آج کے سبق میں فرعون اور اس کی جماعت کا ذکر ہے فرمایا کہ فرعونیوں کی طرف نظر ڈرانے والے آئے نظیر جو ہے یہ صفت پیغمبر کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے طرف تمہاری طرف بشیر اور نذیر پیغمبر بنا کے بھیجا نظر نذیر پیغمبر آئے ڈرانے والے فرعونیوں کے پاس تو انہوں نے تقسیم کی ہے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور بھی اس کے بعد حضرت یوشا بن نون وغیرہ آئے ہیں ایک پیغمبر کو بس سب کو ہے کیونکہ سب پیغمبروں کا موقف ایک ہی ہے وہ دعوت اللہ توحید رسالت کی دعوت دیتے ہیں قزبو بھی آیا کلا فرونیوں نے ہماری تمام کی تمام نشانیوں کی تقزیب کی تھی موسیٰ السلام پر نشانیاں کئی طرح کی نازل ہوئی ہیں اور ان نشانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی قدرت پہچانے اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پر ایمان لے آئے ایک نشانی تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی صورت میں دی گئی ہے جیسے ید بیضا ہے وغیرہ اور وہ لاٹھی تھی جو سانپ وغیرہ کا بھی مقابلہ ہوا وہ شکست کھا گئے اسی طرح اسی طرح جو کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبی ہاتھ بھی فرونیوں پر اتاری ہیں سزا کے طور پر مقصد سمجھانا تھا وہ جو چیزیں نقصان دے رہی تھی فرونیوں کو وہ ان کے کسی طریقے اور حربے سے وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تھیں بالآخر وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے تھے پھر وہ دعا کرتے تھے وہ چیز ختم ہوتی تھی وہ آ کے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کا اگر یہ تکلیف آپ کی دعا سے اے دور ہو جائے لنک من ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے کو تکلیفیں کیا بھیجی گئیں جس کو نام پارے میں ذکر کیا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفاد کبھی مینڈک کا عذاب کبھی خون کا عذاب کبھی جوہوں کا عذاب وغیرہ بس جدھر ہاتھ لگائیں ادھر ہی مینڈک ہی مینڈک پانی پینے لگے مینڈک پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں انہوں نے اپنا پہلے پورا حربہ استعمال کیا وہ جو دوائیاں اس وقت تھیں جو مارنے کا طریقہ تھا لیکن وہ بات وہی بنی کہ جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا وہ اور بڑھتی گئی پھر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا دعا کرائی وہ چیز ختم ہو گئی انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم ایمان لیں گے ایمان نہیں لائے پھر جوہوں کا عذاب آ گیا وہ جدھر جائیں جدھر جائیں جوئیں جوئیں جوئیں جوں کھانے پینے ہر جگہ اپنی طرف سے پورے حربے استعمال کیے لیکن اللہ کی طرف سے جب عذاب ہو تو اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے وہ پھر دعا سے ختم ہوئی وعدہ کیا ایمان لائیں گے نہیں لایا پھر خون کا عذاب ہے خون کا عذاب ہے خون کا عذاب ایسے جیسے کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگائیں تو وہ خون بن جائے وہی چشمہ جس پر بنی اسرائیلی پانی بھریں تو پانی ہو جب یہ پانی بھریں تو خون بن جائے اسی طرح ہر جگہ میں یہی ہوتا رہا آخر تنگ ہو کے یہ نو نشانیاں مختلف طریقوں سے ان کے اوپر لیکن وہ ایمان نہیں لائے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے اس طرح کے واقعات سے اللہ کا رحیم ہونا مہربان ہونا سمجھ آتا ہے کہ ایک عذاب آیا دعا کرائی ختم ہو گیا انہوں نے کہا میں ایمان لائیں گے نہیں لائیں اللہ نے پھر بھی سزا نہیں دی پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا آخر جب تمام طریقے سمجھانے کے پورے کر دیے گئے اور انہوں نے پھر اعلان کیا فرونیوں نے کہ اب ہم بنی اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ان پر عذاب آ گیا جو تفصیل سے مختلف جگہوں میں گزر چکا ہے پھر ہم نے ان کو سخت طریقے سے پکڑا فارم اب مشرقین مکہ کی بات ہے ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو فرعونی غرق ہو گئے قوم سمود غرق ہو گئی قوم نو غرق ہو گئی قوم آت غرق ہو گئی قوم لوت غرق ہو گئی شعیب غرق وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ اپنے امال کی وجہ سے تباہ ہو گئے تو تم کوئی ان سے بہت اعلیٰ ہو کہ وہی شرک کرو وہی گندے کام کرو پیغمبروں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بناؤ اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اکفارکم خیرم من الائکم تم جو کافر ہو وہ بہتر لوگ ہو ان پہلے اپنے کافروں کے مقابلے میں ہم لکم یا تمہارے بارے میں کوئی اللہ نے برات کا اعلان لکھا ہوا ہے کہ تم جو بھی کرتے رہو تو سزا نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے جمی ام منتصر یا یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا مار نہیں سکتا اور ہم اگر ایسا کوئی بات ہوئی تو مقابلہ بھی کریں گے اور یہ لوگ مشرقین مکہ اس طرح کہتے تھے جب غزوہ بدر میں آ رہے تھے تو ابو جہال نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کی اور پھر یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے خلاف اللہ ان کا نہاذا ہو الحق فام تر علینا حجارت من السماء فرمائے او اتنا بے عذاب ندیم نام پارک کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ واقعتاً حق ہیں تو پھر ہمارے اوپر پتھر کی بارش ہو جانی چاہیے بڑے پورے تمام طریقے سے مقابلے کے لیے نکلے اور تباہ و برباد ہو گئے جمیع منتصر یہ ایسی مضبوط جماعت اپنے آپ کو شمار سم کرتے تھے کہ مقابلہ نہیں فرمایا سیحزم یحزم الجمع ویولون الدبر ان قریب ان تمام کافروں کی جماعتوں کو شکست دے دی جائے گی اور وہ خوش دے کے بھاگیں گے دنیا میں بھی رسوائی ہوئی ہر طرح سے ان کی رسوائی ہوئی اتنے بڑے بہادر جو مقابلے میں آ کر بدر میں عہد میں احزاب وغیرہ میں آ کر یہ جملے کہتے تھے حل میں مبارک کیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو یہی وہ بڑے بڑے جنگجو تھے نا جو فتح مکہ کے موقع پر دروازے بند کر کے اندر چلے گئے تھے کہ اتنے شہو جمول جملو نت شکست کھا کے گئے خوف میں مبتلا ہو گئے بل ادھا و امر یہ تو دنیا کا ہی شکست تھی اور یہ بھاگتے رہے ایک آخرت کا حساب و کتاب کا دن ہے اس کا وعدے کا وقت ہے اور وہ قیامت ہے قیامت بڑی ہولناک چیز ہے بڑی کڑوی چیز ہے بہت سخت ہے ان المجرمین فی غلال و سعور بلا شبہ کافر مجرم لوگ گمراہی میں اور رسوائی میں ہیں دنیا کے لحاظ سے جب عقیدہ اچھا نہیں تو گمراہی میں ہیں اور پھر آخرت کے لحاظ سے سزا کے طور پر رسوائی میں ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جس دن قیامت کے دن جہنم کی طرف ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا تو کہا جائے گا زو سکر جس قیامت کا جس جہنم کا تم مذاق بناتے تھے کہ نہیں ہو سکتا ویسے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اب ذائقہ چکو خلقنا و بقدر ہم نے ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی جیسے انسان پیدا کیے اس کے ہاتھ ناک کان ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس طرح اور بھی کوئی چیز پیدا کی ہے خوبصورت انداز میں پیدا کی بعض رات نے قدر کو تقدیر کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا تقدیر میں یوں ہی لکھا گیا تھا اس کے مطابق ہوا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تقدیر کے اوپر ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے جن لوگوں کا تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوگا ان کی مثال مجوسیوں کی ہے جس طرح کے مجوسی بندہ جو آتش پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو تقدیر کے اوپر کامل ایمان نہیں رکھتا تو وہ مجوسیوں کے حکم میں ہے مجوسی کافر اور داریہ ہوتے ہیں فرمایا جو جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کے جنازے میں شریک نہ ہو جاؤ اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی بھی نہ کرو وہ اس طرح کا بندہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے ان شیطان انسان کو تقدیر کے موضوع کے اوپر بہت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلا حدیث میں جو تمام حدیث کی کتب میں یہ حدیث نقل کی گئی کہ شیطان یوں کرتا ہے اچھا آپ پیدا ہوئے اچھا آپ کا والد پیدا ہوا پھر شادی ہوئی تو فلان پیدا ہوا یوں بات کرتا کرتا آگے جا کے دماغ میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے اچھا بتاؤ کہ تمہارا اللہ کو کس نے پیدا کیا اس حد تک آگے لے جاتا ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالی مشہور راضی ہیں جن کی تفسیر امام ہیں فخر الدین راضی جن کی تفسیر کبیر ہے یہ بامیان کے علاقے کے ہیں یہ جو افغانستان میں ایک علاقہ مشہور ہے نا انہوں نے اس فتن کا دور دیکھا ہے جب چنگیز کا اور ان لوگوں کا فتن کا دور تھا اور بخارا شریف امام بخاری کی مسجد کو ان لوگوں نے ان ظالموں نے جو استبل بنایا تھا اگر اس دور کے یہ عالم ہیں تو یہ مقابلہ ہونے لگ گیا ان کا شیطان کے ساتھ تقدیر کے موضوع پر اللہ کی وحدانیت اور اس طرح کے مسائل میں اور وہ مقابلے میں گویا شکست کھانے لگ گئے شکست اتنے بڑے عالم جن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک صدی کے مجدد ہیں ہر صدی میں نا ایک عالم کم از کم اللہ تعالیٰ ایسا بھیجتا ہے جو مجدد ہوتا ہے دین کی صحیح تشریح پیش کرتا ہے جیسے مجدد الفسانی ہے بعض رات امام شافی بعض امام اعظم حنیفہ بعض امام غزالی ہر ہر صدی کے بارے میں نا مجدد لکھے ہیں میرا اس کے اوپر ایک مستقل موضوع ہے مجددین ہر صدی کا مجدد کون ہر صدی کا مجدد کون پہلی صدی میں کون دوسرے میں کون تیسری میں کون ایک صدی کے مجدد بھی ہیں تو ان کا مناظرہ ہوا شیطان کے ساتھ اور یہ کئی دلیلوں میں ہارتے گئے پھر اپنے استاد کے ساتھ لمبا واقعہ مختصر یہ کہ استاد نے یہ بات ان کو کہی کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں تقدیر کے مسئلے میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر ہمیں سمجھ میں آئے یا بات سمجھ میں نہ آئے تب انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے تو فرمایا تقدیر کے موضوع پر اپنے عقیدہ مضبوط رکھو جو تقدیر کے اندر کمزوری اور شک کرتے ہیں وہ مجوسیوں کے حکم میں ہیں اور اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی بیمار پرسی نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کا جنازے میں شریک نہ ہو جاؤ کہ ان کا اس طریقے سے کمزور عقیدہ تقدیر کے بارے میں کیوں ہے حالانکہ بیمار پرسی کے مسئلے میں تو اجازت ہے کسی کی بھی بندہ کر سکتا ہے یہاں تحریہ قسم کی بات ہو گئی تب منع کر دیا گیا واحد ہمارا عذاب کا فیصلہ جب ہو جائے گا وہ اس میں دیر نہیں لگے گی کلم بالبصر آنکھ جھپکنے کی بات ہے یہ بھی نا آنکھ جھپکنا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا اظہارات اشیاء نہ یقول لہو کن فیکون ہم جب کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے کون کہیں گے وہ کام ہو جائے گا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اتنی دیر میں ہمارا حکم نافذ ہو جائے گا اللہ محتاج نہیں ہے دنیا دار الاسباب ہے اللہ کے تو اسباب کی ضرورت نہیں فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تمہارے جیسوں کو پہلے بہت ہلاک کر دیا ان کے عمال باد عقیدہ باد کی وجہ سے تو تم ان سے نصیحت حاصل کرو ان ان کو کیوں ہلاک کیا گیا ان پر سزا کیوں آئی ہے ہر چیز زبر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو چیز اس کے مطابق حساب ہوگا بلا شبہ نیک لوگ باغوں میں جنتوں میں نہروں میں ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے اعزاز و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ نصیب نصیب